بسم اللہ وسلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ و بھائی کا سوال یہ ہے کہ ہم سعودی عرب کے اندر ہیں اور ہم یہاں سے پیسے انڈیا میں بھیجتے رہتے ہیں اور یہاں سرکولر آ گیا کمپنی کی طرف سے کہ اگلے چار مہینے تک تنخواہ نہیں ملے گی تو کیا اسی صورت میں ہم زکوٰۃ یہاں پر لے سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی پوزیشن پر دار و مدار ہے اگر آپ مستحق ہیں تو لے سکتے ہیں اور اگر مستحق نہیں ہیں زکوٰۃ آپ پر فرض ہو چکی ہے جیسے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے پچاسی گرام سونا اتنی اگر آپ کی ملکیت میں ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا اور اگر آپ مستحق کے زمرے میں آتے ہیں تو بالکل لے سکتے ہیں کوئی حرض کی بات نہیں ہے جی جی اب یہاں کے بارے میں انسان اگر یہاں جس ملک میں رہتا ہے وہاں کے لحاظ سے اگر وہ مستحق ہے جو سچویشن وہ بتا رہے ہیں تو انشاءاللہ یہاں پر لینے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آدمی جہاں رہتا ہے اس کا اعتبار کرتا ہے اور یہاں مالداری الحمدللہ اور لوگوں کے پاس مال ہے یہاں پر تو اس صورت میں اگر وہ اگلے چار مہینے تک ان کو تنخواہ نہیں ملے گی اور ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں یہاں پر اور سارے پیسے انہوں نے انڈیا بھیج دیا ہے تو اس صورت میں یہاں کے لحاظ سے وہ زکوٰۃ کے مستحق ہو جائیں گے کیونکہ انڈیا سے تو پیسہ وغیرہ انسان منگاتا نہیں ہے یہ اپنے ملک سے اور یہاں وہ چونکہ مستحق ہیں ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں تو جو پیسے وہاں انڈیا بھیج دیا ہے انہوں نے تو انڈیا جو بھیج دیا ہے تو اگر زکوٰۃ اس پر فرض ہوگی تو وہاں ان کے اہل و عیال زکوٰۃ نکال کر کے غریبوں میں دے دیں اور جہاں تک ان کی بات ہے تو یہاں اگر وہ مستحق ہیں اور جیسا کہ بیان سے ہی ظاہر ہو رہا ہے اور پیسے بھی ان کے پاس نہیں ہیں اور چار مہینے تک ان کو تنخواہ بھی نہیں ملے گی لاک ڈاؤن بھی ہے تو اس صورت میں انشاءاللہ ان کے زکوٰۃ لینے میں کوئی حرج نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر کو دس پندرہ رمضان کو نکالنا اور جو بچ جائے اسے مسجدوں میں دینا یہ کہاں تک صحیح ہے یا مدرسوں کے اندر بھیج دینا تو دیکھیے زکوٰۃ الفطر میں اصل تو غلہ ہی ہے ایک بات تو یہ واضح ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ الفطر کے اندر انسان کو اللہ نکالنا اور جو صحاب کرام سے آتا ہے کہ وہ عید سے پہلے ایک دو دن پہلے زکوٰۃ الفطر کو نکالا کرتے تھے اور لہذا اسے معلوم ہوا کہ ایک دو دن پہلے انسان اس کو نکال سکتا ہے لیکن بہت زیادہ پہلے نکال دینا یہ مناسب نہیں ہے اور جہاں تک اس کو دینے کی بات ہے تو عید کی نماز سے پہلے پہلے دینا ضروری ہو جاتا ہے اللہ یہ کہ اگر انسان کوئی دوسرے ملک میں رہتا ہے اور اس ملک میں مالداری ہے اور وہ اپنی زکوٰۃ کو اپنے ملک بھیجنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں وہ پیسہ بھیج دے پہلے اور ان سے یہ کہے کہ جب زکوٰۃ الفطر نکالنے کا وقت آئے تو آپ زکوٰۃ الفطر غلے کی شکل میں ہمارے پیسے سے نکال دیں اور مان لیجئے کہ اگر ڈھائی کلو سے چاول یا گیہوں خریدنے کے بعد اس کا پیسہ بچ جاتا ہے تو اس پیسے کو انہیں غریب کو دے دے جس کو انہوں نے زکوٰۃ الفطر دیا ہے اور صورت میں اور زیادہ احسان ہو جائے گا اور زیادہ خیر خائی ہو جائے گی جو باقی رقم ہے اسے انسان اپنی دیگر ضروریات پر خرچ کر لے گا لیکن زکوٰۃ الفطر انسان کو غلہ ہی دینا ہے لہذا اگر انسان دوسرے ملک بھیجتا ہے اور اس صورت میں ہے کہ پیسہ ہمارا بعد میں پہنچے گا لیٹ ہو جائیں گے تو پہلے وہ بھیج سکتا ہے یعنی آدھے رمضان کو یا اس سے پہلے بھیج سکتا ہے لیکن ان سے یہ کہے کہ جب آپ زکوٰۃ الفطر نکالیں تو دو چار دن پہلے نکالیں اور پھر غریبوں میں تقسیم کر دیں ہماری طرف سے غلہ یہ شکل کوئی حج اس کے اندر نہیں ہے کہ انسان کسی کو اپنا مندوب بنا دے اور اس کے پاس پیسہ بھیج دے رہا یہ مسئلہ کہ انسان اگر زکوٰۃ الفطر بچ جاتا ہے تو اسے مدرسے میں دے دیتا ہے یا مسجد کے اندر دے دیتا ہے تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ زکوٰۃ الفطر کے جو مستحق ہیں وہ دو لوگ ہیں فقرا اور مساکین جیسا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمۃ المساکین یہ مسکینوں کے لیے خوراک ہے اور توحرت السائن اور روزے دار سے جو روزے کی حالت میں جو غلط باتیں ہو جاتی ہیں لیانی باتیں ہو جاتی ہیں اور بےحدہ باتیں ہو جاتی ہیں تو ان باتوں کا کفارہ ہے تو دو مقصد کے لیے اللہ رب العامین نے ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرد قرار دیا لہذا اسی صورت میں مدرسوں کو دینا اگر مدرسوں کے اندر یتیم پڑھتے ہیں مسکین مستحق پڑھتے ہیں دے سکتے ہیں لیکن اگر وہاں مسکین نہیں ہے تو اس صورت میں وہاں نہیں دینا چاہیے اور پھر دوسری شکل یہ ہے یہ کہ مسجدوں کے اندر دینا تو یہ قطام جائز نہیں ہوگا کیونکہ مسجد جو ہے زکوٰۃ الفطر کا مصرف نہیں ہے جیسے زکوٰۃ انسان مسجد کو نہیں دے سکتا یا زکوٰۃ کے پیسے سے مسجد کی تعمیر نہیں کر سکتا ایسے ہی مسجد کے اندر زکوٰۃ الفطر وغیرہ دینا یہ بالکل صحیح نہیں ہے جی اللہ یہ کہ اگر جو وہاں پر مؤذن ہے مسجد کے اندر اور اگر وہ مسکین ہے اور مسکین کے زمرے کے اندر آتا ہے تو اس صورت میں اس کو دیا جا سکتا ہے لیکن ایسے ہی زکوٰۃ الفطر مسجد میں دینا اور اسے بیچ کر کے یا اس کو مسجد کے اندر استعمال کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا تو اگر وہ مسکین ہے وہ آدمی جو اذان دیتا ہے یا مسجد کے امام ہے یا اس طریقے سے مسجد کی خدمت کرتا ہے جھاڑو پوشا کرتا ہے تو اگر وہ مستحق ہے مسکین کے زمرے میں آتا ہے تو ایسے آدمی کو پہنچا دیں ایسے آدمی کو دیں گے اور یہ کہہ کر کے بھائی کہ یہ فلاں آدمی کا ہے اور یہ جو مسکین لوگ ہیں ان کا ہے یہ نہیں کہ اس کو مسجد کے اندر استعمال کر لیا جائے تو جائز نہیں ہوگا جی دیکھیے زکوٰۃ آپ کا جو سوال ہے کہ یہاں پچیس ہزار زکوۃ الفطر ہے ہمارے ملک کے لحاظ سے اگر ہم ڈھائی کلو غلہ خریدیں گے تو اتنا نہیں پیسہ لگے گا تو ہم اپنے ملک کے لحاظ سے دیں یہاں کے لحاظ سے دیں <clears throat> تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے زکوٰۃ الفطر غلے میں ہے آپ غلہ دینے کے جو ہے آپ پر غلہ دینا واجب ہے لہذا جس ملک میں آپ دے رہے ہیں زکوٰۃ الفطر وہاں ڈھائی کلو غلہ آپ خرید کر کے دے دیں گے اور وہ ادا ہو جائے گا چاہے اس کی قیمت کم ہو یا زیادہ ہو ہمیں اسے اسے نہیں دیکھنا ہے کیونکہ اصل زکات الفطر غلے کے اندر ہے تو اگر آپ یہاں کے لحاظ سے دے دیتے مان لیجئے پیسہ بھیج دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ بھائی ڈھائی کلو غلہ دے دیجئے اور جو پیسہ بچ جائے وہ پیسہ بھی غریبوں کو دے دیں تو الحمدللہ زیادہ خیر ہے زیادہ بھلائی اور بہتری ہے تو اور اگر آپ صرف ڈھائی کلو ہی دیتے ہیں وہیں کے لحاظ سے اپنے ملک کے لحاظ سے تو آپ کی زکات الفطر ادا ہو جائے گی کیونکہ زکات الفطر انسان کو غلے میں دینا ہے اللہ کے سور کے زمانے میں بھی پیسہ تھے دینار تھے دین درہم تھے لوگوں کی ضرورتیں تھیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے دینار درہم ادا کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ جتنی بھی حدیثیں آتی ہیں وہ ساری کی ساری حدیثیں زکات غلے سے متعلق ہیں لہذا غلہ دینا ہی ہمارے نبی کی سنت ہے اور اسی پر عمل کرنے سے زکات الفطر انسان کا ادا ہوگا جی ہاں دیکھیے یہ بات اصل تو یہی ہے کہ انسان جہاں رہتا ہے وہیں شریعت کا پابند ہوتا ہے اصل یہی ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیع جو آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا یمن اور ان سے کہا کہ جب وہ اقرار کر لیں توحید کا نماز کا تو پھر ہمارے نبی نے فرمایا کہ آپ ان کو بتانا کہ اللہ رب العامن ان پر زکوٰۃ فرض کر دیا صدقہ اور یہاں زکوٰۃ کے معنی میں ہے تو خزمن اغنیائی فطورت دو اعلیٰ فقراہیم ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقرا میں تقسیم کی جائے گی تو زکوٰۃ جہاں نکلتی ہے اس زکوٰۃ کے مستحق اصل میں وہیں کے لوگ ہوتے ہیں جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں گرد و پیش کے لوگ ہیں انہیں کو زکوٰۃ خرچ کرنی ہے لیکن اگر ضرورت ہے اور اس علاقے میں مالداری ہے یا وہاں مسکین نہیں ہے تو انسان اس زکوٰۃ کو دوسرے شہر دوسرے منتقل کر سکتا ہے تو یہاں جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ اس ملک کے اندر مالداری ہمارے ملک کے لحاظ سے لہذا اگر ہم اپنے ملک بھیج دیتے ہیں زکوٰۃ جو عام زکاتے ہیں جو انسان سال میں نکالتا ہے یا زکوٰۃ الفطر ہے تو اس میں فقرہ مساکین کا زیادہ حق ادا ہو جاتا ہے لہذا ایسی صورت میں اس کے کرنے میں کوئی حرض کی بات نہیں ہے لیکن اصل یہی ہے لیکن چونکہ یہاں پر ایک دوسری دلیلیں ہیں اور لوگوں کا زیادہ استحقاق ہے لوگوں کی جہاں ضرورت ہے تو ان کے استحقاق اور ضرورت کو مقدم کرتے ہوئے انسان زکوٰۃ ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک ایسی زکوٰۃ الفطر ہے اسے بھی ایک ملک سے دوسرے ملک انسان بھیج سکتا ہے اور اس میں انشاءاللہ اس کو زیادہ عزم ملے گا کیونکہ وہاں زیادہ لوگ فقیر ہیں محتاج ہیں ایسی عام صدقہ بھی انسان اس ملک سے جہاں مالدار زیادہ ہیں دوسرے ملک کے اندر بھیج سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلکہ انشاءاللہ اللہ اسے عزم زیادہ ملے گا کیونکہ فقیروں کا زیادہ حق ادا ہوگا اور یہاں الحمد اس ملک کے اندر لوگ دینے والے ہیں اور یہ لوگ جو دوسرے ملکوں کو الحمد بھیجتے ہیں ہمارے ملکوں میں اور دیگر ملکوں کے اندر بھیجتے ہیں تو یہاں لوگ دینے والے ہیں مملکت سعودی عرب کے اندر یا عرب کنٹریز کے اندر وہ لوگ دیتے ہیں اور اس طریقے سے باقاعدہ یہاں کی جمعیات ہیں بہت زیادہ جمعیات خیریہ ہیں جو چیریٹیبل سوسائٹیز ہیں یہاں پر بہت زیادہ اور حکومت کی طرف سے بھی ایسے مستحق لوگوں کو باقاعدہ زکات دی جاتی ہے ان کی مدد کی جاتی ہے گھر بنانے کے لیے یا تجارت کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ انسان یہاں نہ دے کر کے اپنے ملک بھیجے تاکہ ہمارے ہاں فقر و فاقہ کا کچھ خاتمہ ہو اور غریبوں کا کچھ حد تک ان کا حق ادا ہو سکے جی السلام وبرکاتہ سوال یہ ہے کہ ایک عورت رمضان میں <clears throat> طلوع فجر سے پہلے پاک ہوئی اس نے روزہ بھی رکھا لیکن ظہر میں اس نے زردی مائل یا کالے قسم کا اس نے خون دیکھا تو اس صورت میں اس کا کیا حکم ہوگا تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ اس خون پر دار و مدار ہے وہ خون کیسا ہے اگر وہ خون زردی مائل ہے مٹمیلا قسم کا ہے تو پاک ہو جانے کے بعد اس کا اعتبار نہیں ہوگا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کن عد الصفرتا و القدرتِ سین بادت توہر پاک ہو جانے سے بخاری کی روایت ہے کہ پاک ہو جانے کے بعد ہم مٹمیلے قسم کے خون کو یا زرد قسم کے خون کو کچھ بھو نہیں سمجھتے تھے تو اسی صورت میں اگر عورت پاک ہو گئی ہے اور اس طرح کا خون آتا ہے تو اس صورت میں اس کا جو ہے یہ روزہ صحیح ہے اور وہ پاک کے حکم میں مانی جائے گی اور وہ اگر آ گیا ہے تو اس صورت میں وہ نماز بھی پڑھے گی کیونکہ وہ پاک کے حکم میں ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا جیسے مستحدہ عورت ہوتی ہے تو مستحدہ عورت جس کے شرمگاہ سے خون آتا ہے عام حالات میں حیض کے علاوہ بھی تو اس کے لیے باقاعدہ روزہ بھی رکھنا ہے اس کو باقاعدہ نماز بھی پڑھنا ہے اس کے لیے وہ گویا کہ وہ پاک عورت ہے تو ایسے ہی پاک ہو جانے کے بعد اگر مٹمیلا یا زرد قسم کا خون آتا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا اس عورت کا روزہ بھی صحیح ہوگا اور اسے بھی نماز بھی پڑھنا ہوگا وضو کر کے لیکن اگر خون کا رنگ حیض کے سے ملا ہوا ہے کیونکہ حیض کی تین پہچان ہوتی ہے ایک تو گاڑھا ہوتا ہے دوسرا بدبودار اور تیسرا جو ہے وہ جو ہے کالا ہوتا ہے ٹھیک ہے بدبودار گاڑھا اور کالا یہ تین طرح کا وہ خون ہوتا ہے جمع ہوا رہتا ہے تو اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک علامت پائی جاتی ہے اس کے اندر تو اسے حیض کا خون مانا جائے گا وہاں جو حضرت عائشہ نے بیان فرمایا ہے وہ حیض کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی تھی کیونکہ حیض کا جو خون ہوتا ہے وہ ضرب نہیں ہوتا نہ مٹمیلا ہوتا ہے جی ہاں تو وہاں اس کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی تھی لہذا وہاں اگر ایسی شکل ہوگی تو پھر عورت پاک مانی جائے گی لیکن اگر جو حیض کے خون کی علامات ہیں تو جب تک وہ علامات پائی جائیں گی اس وقت تک اسے حیض مانا جائے گا اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ خشک ہو جانے کے بعد بھی کہیں رکا رہتا آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ حیض کا خون مانا جائے گا اگر حیض کی علامت ہے تو گاڑھا بدبودار ہے اور کالا ہے اگر یہ تین علامات میں سے کوئی ایک علامت پائی جائے گی تو ایسی صورت میں اسے حیض مانا جائے گا کیونکہ اس کا وہ علت کے ساتھ اس کا حکم چلتا ہے اور یہاں علت پائی گئی وہ خون پایا گیا لہذا وہ حیض مانا جائے گا اب وہ روزہ نہیں رکھے گی اور اس دن کی بعد میں وہ قضا کر دے گی اور جب وہ ختم ہو جائے گا تو پھر غسل کر لے گی اگلے دن سے وہ روزہ رکھے گی تو خون کی حقیقت کیا ہے اس کی اصلیت کیا ہے خون کا رنگ کیا ہے کس طریقے سے اس پر دار و مدار ہے اگر وہ مٹمیلا قسم کا ہے زرد قسم کا ہے تو حید نہیں مانا جائے گا لیکن اگر حید کی جو تین نشانیاں ہیں تین علامات ہیں ان تین علامتوں میں سے کوئی علامت پائی جائے گی تو صورت میں اسے حید مانا جائے گا جی سوال یہ ہے کہ حیض کی اقلے اور اکثر مدت کیا یعنی کم سے کم مدت کیا اور زیادہ زیادہ کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حیض کی نہ کوئی اقل مدت ہے نہ زیادہ اس کی کوئی مدت ہے اور کیونکہ کچھ عورتوں کو تین دن آتا ہے کچھ عورتوں کو پانچ دن کسی کو سات دن کسی کو نو دن آتا ہے خاص طور سے شروع شروع میں جب حیض کی شروعات ہوتی ہے تو جب اور لڑکی بالغ ہوتی ہے شروع شروع میں زیادہ خون سے آتا ہے زیادہ دنوں تک آتا ہے اور جیسے جیسے عورت کی عمر ڈھلتی جاتی ہے کمزور ہوتی جاتی ہے خون کا دورینیا کم ہوتا جاتا ہے لہذا حیض کی نہ اقل مدت ہے نہ اکثر مدت ہے اس کا حکم یہ ہے کہ جب تک وہ حیض پایا جائے گا اسے حیض مانا جائے گا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر یش المحیض لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اس میں کوئی اقل مدت نہ قرآن کے اندر بیان کی گئی نہ زیادہ بیان کی گئی اور نہ ہی حدیثوں کے اندر بیان کی گئی تو لہٰذا اس کا حکم حیض کے ساتھ جڑا ہوا ہے جب تک حیض پایا جائے گا اس وقت تک حیض مانا جائے گا اور چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو یہ حیض کے جو نشان ہے پہچان ہے یہ خون جب تک پایا جائے گا اس وقت تک عورت حائضہ شمار کی جائے گی اور حائضہ کے حکم میں ہوگی اور جب یہ ختم ہو جائے اور وہ نہ کالا ہو نہ بدبودار ہو اور نہ گاڑھا ہو عام خون کی شکل ہو لال ہو اور پتلا ہو اس میں بدبو بھی نہ ہو تو اس صورت میں وہ عورت مستحدہ کے حکم میں مانی جائے گی جی ہاں دیکھیے سوال یہ ہے کہ اگر مان لیجئے اگر وہ حیض ہی کا خون مان لیا جائے جس عورت نے روزہ رکھا توہر کی حالت میں اور پھر ظہر میں اس نے خون دیکھا اور حیض کا خون آ گیا وہ تو ایسی صورت میں کیا کرے گی وہ کھانا کھا سکتی ہے تو ظاہر بات اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے جب اس کا روزہ ٹوٹ گیا تو کھانا کھا سکتی ہے یہ اور بات ہے کہ تھوڑا احتیاط کرے اور جو گھر میں بچے ہیں یا اور گھر کے افراد ہیں ان کے سامنے نہ کھائے احتیاطن اور چھپ کر کے کھا لے لیکن شریعت نے باقاعدہ اس کو جائز قرار دیا ہے لہذا وہ عورت بالکل کھانا کھائے گی کیونکہ اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے جیسے عام دنوں میں اگر وہ حیض کی حالت میں ہے تو کھانا کھا سکتی ہے کوئی بات حرض کی بات نہیں ہے کیونکہ ایسی صورت میں روزہ رکھنا حرام ہوگا یہ ایک رکاوٹ ہے روزہ رکھنے کی لہذا جب رکاوٹ پائی جائے گی تو اس کا روزہ ہوگا ہی نہیں لہذا وہ کیا کرے وہ کھانا کھا سکتی اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے بس یہ کہ احترام میں لوگوں کے اور کہ لوگوں کے سامنے نہ کھائے

کے اندر اس کے تعلق سے بڑی غلط فہمی ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا نفاذ کی مدت چالیس ہی دن ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں اس کی مدت زیادہ سے زیادہ چالیس دن ہے زیادہ سے زیادہ چالیس دن ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر ولادت کے بعد چالیس دن تک عورت ناپاک رہے گی اگر عورت کا خون چالیس دنوں سے پہلے ختم ہو جاتا ہے تو اس صورت میں وہ پاک مانی جائے گی جیسے حیض کی اقل مدت نہیں ہے نا اکثر مدت نفاس میں اقل مدت نہیں ہے لیکن اکثر مدت ہے وہ چالیس دن ہے جیسا کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے جیسا کہ حدیثوں کے اندر اس کا ذکر آتا ہے لہذا اگر زیادہ سے زیادہ عورت کا خون چالیس دن تک رہتا ہے اب ایسی صورت میں وہ چالیس دن تک نفاذ کے حکم مانی جائے گی اگر چالیس دن تک خون ہے تو اور اگر اس سے پہلے پاک ہو گئی ختم ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں پاک مانی جائے گی اور آج کل تو بہت ساری ایسی دوائیں آ گئی ہیں کہ عورت جب کھا لیتی ہے تو اس کا خون بہت جلدی نچڑ جاتا ہے اور نکل جاتا ہے لہذا چالیس دن تک خون کا رہنا ضروری نہیں ہے زیادہ سے زیادہ یہ مدت چالیس دن ہے چالیس دن کے بعد بھی اگر خون برقرار رہتا ہے تو ایسی عورت استحاضہ کے حکم میں آئے گی ایسی عورت مستحدہ مانی جائے گی لیکن اگر چالیس دن سے پہلے عورت پاک ہوئے گی دس دن کے اندر پندرہ دن کے اندر تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے نہیں یہاں تو سر کچھ نہیں یہاں تو آواز ہے جی ابھی صحیح ہوا شیخ ہلو ابھی آواز جا رہی ہے شیخ ہلو نہیں کھلا شیخ آ رہی آباد ابھی جی جی ابھی آواز آ رہی ہے نا جی جی تو سوال تھا نفاذ کے تعلق سے تو اس کا جواب میں دے رہا تھا کہ نفاذ کی اکثر مدت چالیس دن ہے اور اگر عورت اسے پہلے پاک ہو جاتی ہے تو وہ پاک مانی جائے گی غسل کر لے اس کے لیے روزہ رکھنا نماز پڑھنا اور قرآن کی تلاوت وغیرہ اور اس طریقے سے ہم بستری وغیرہ یہ ساری چیز کے لیے جائز ہو جاتی ہے وہ نارمل عورت کے حکم کے اندر آ جاتی ہے تو زیادہ زیادہ چالیس دن ہے یہ نہیں کہ عورت چالیس دن تک ناپاک ہی رہے گی ایسا نہیں ہے یہ عورت کے اندر غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ بہت ساری عورتیں سمجھتی ہیں کہ چالیس دن تک اب ہمارے لیے نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ اور کوئی چیز ہے ایسا سوچنا ان کا غلط ہے اس کا تعلق خون سے جب تک خون رہے گا وہ ہے استحاظہ کے حکم میں مانی وہ نفاذ کے حکم میں مانی جائیں گی اور جب خون ختم ہو گیا پاک ہو گئی صاف ہو گئی تو اس صورت میں وہ اس حکم سے نکل جائیں گی تو نفاس کی اکثر مدت چالیس دن ہے اقل مدت اس کی کچھ بھی نہیں ہے ہو سکتا ہے کوئی عورت دس دن کے اندر پاک ہو جائے پندرہ دن کے اندر پاک ہو جائے پچیس تیس دن کے اندر پاک ہو جائے کوئی بس نہیں ہے لیکن زیادہ سے زیادہ عورت چالیس دن تک ناپاک رہتی ہے یا نفاذ کا خون آتا ہے جی

کسی نے سوال کیا ہے کہ بہت ساری عورتیں ماہ رمضان میں رات میں اپنے مردوں کو اپنے پاس آنے سے منع کرتی ہیں تو کیا ان کے لیے ایسا کرنا صحیح ہے تو اس کا جواب یہ کہ بالکل ایسا کرنا صحیح نہیں ہے اگر مرد کی خواہش ہے مرد کی ضرورت ہے تو مرد کی خواہش کو پورا کرنا اور اللہ رب العالمین نے بتایا شور بقرہ کے اندر کہ اللہ شیام رفت و الاء کہ تمہارے لیے رات میں عورتوں سے مصری کرنے کو جائز کر دیا گیا ہے پھر آگے اللہ فرماتا اللہ لکم اللہ نے جو تمہارے لیے لکھ دیا اس کو تلاش کرو یعنی اللہ نے تمہارے لیے اولاد لکھ دی ہے اسے تلاش کرو ان سے ہم بستری کر کے اور اللہ کسور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے کہ تجرب الود العمم ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ مہربان ہو زیادہ بچے دینے والی ہو کیونکہ قیامت کے دن ہم کثرت امت پر فخر کریں گے لہذا رات میں شریعت نے حلال قرار دیا ہے اور اگر عورت منع کرتی ہے اور اس کے پاس کوئی سبب نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو عورت کو منع کرنے کا حق حاصل نہیں ہے اگر عورت بیمار ہے یا حیض کی حالت میں ہے یا اور طریقے سے کوئی مجبوری کوئی بیماری ہے اس کے پاس تو ایسی صورت میں مسئلہ الگ ہے لیکن جب شریعت نے اس کو حلال کر دیا ہے تو اس کو منع کرنا شوہر کو قطام جائز نہیں ہے اللہ کے سر صلی اگر شوہر ناراض رہے گا تو اللہ کے سر کی حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو مصری کے لیے بلاتا ہے اور اس کی بات نہیں مانتی ہے اور رات بھر وہ آدمی اسے ناراض رہتا ہے تو وہ ذات اس سے ناراض رہتی جو ذات آسمانوں پر یعنی اوپر عرش پر یعنی اللہ اربامن کی ذات ناراض رہتی جب تک کہ وہ شوہر اس سے خوش نہ ہو جائے لہذا کسی بھی عورت کے لیے حلال نہیں ہے جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر کو ہم بستری سے منع کرے اللہ یہ کہ اگر رکاوٹ ہے تو اس کا مسئلہ الگ ہے لیکن اگر رکاوٹ نہیں ہے اور آدمی کی خواہش ہے ضرورت ہے کرنا چاہتا ہے تو کسی بھی عورت کے لیے باقاعدہ یہ حلال نہیں قرار دیا گیا ہے لہٰذا اگر عورت منع کرتی تو غلط کرتی ہے عورت اگر منع کرتی ہے تو غلط کرتی ہے اور دوسرا جو سوال تھا کہ حج کے لیے آتی ہیں عمرے کے لیے آتی ہیں تو کچھ اوقات ہیں یا کچھ حالات ہیں جن میں منع ہے ہم بستری کرنا اگر عمرے سے فارغ ہو گئے تو ان کے لیے ہم بستری کرنا جائز ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ارے کیا بھائی مکے کے لوگ اپنی عورتوں سے ہم نہیں کرتے جو مکے کے اندر رہتے ہیں یا اس طریقے سے <clears throat> جو لوگ کئی کئی مہینہ پہلے چلے جاتے ہیں وہاں پر دو ڈھائی مہینے تک رہتے مان لیجیے کوئی آدمی رمضان کے بعد چلا گیا شوال کے مہینے میں اور اسے دو مہینہ بیس پچیس دن رہنا ہے تب یہ کہنا کہ بھائی حج کے دوران یا حج کرتے مطلب ان اسے ان, ان مہینوں میں آدمی کو اپنی بیوی کے پاس نہیں جانا چاہیے عورت منع کرے تو یہ قطان صحیح نہیں ہے جب وہ احرام کی حالت میں رہے گی تب ایسی صورت میں اس کے پاس جانا منع ہے اور جب وہ حج کرے گی احرام باندھے گی اور اس طریقے سے کنکڑی مار لے گی کنکڑی مار لے گی کھانے کعبہ کا طواف کر لے گی تو اس کے بعد اس کے لیے مرد کے لیے باقاعدہ حلال ہو جاتا ہے کہ عورت کے پاس جا کر کے جو ہے ہم بستری کر سکتا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ طواف کر لے گی جس کے لیے سب چیز حلال ہو جائے گا یہاں تک کہ اب بیوی سے بستری کرنا بھی تو شریعت کے اندر یہ چیز حلال ہے اور اللہ رب العالمین نے سب کے اندر شہبت رکھا ہے یہ مرد ہو یا عورت دونوں کے اندر رکھا ہے تو اگر مرد چاہتا ہے اور اس طریقے سے پردہ ہے عام طور سے حج میں لوگ آتے ہیں عمرے کے اندر تو ایک روم کے اندر کئی لوگ ہوتے ہیں اگر یہ کوئی رکاوٹ ہے کوئی سبب اس کی بات الگ ہے یہ حج کے دوران لوگ خیموں کے اندر یا اس طریقے سے اسی صورت میں لوگ رہتے ہیں تو وہاں پر ظاہر بات ہے یہ چیز انسان نہیں کر سکتا وہ بات الگ ہے لیکن اگر انسان کے لیے پراویسی ہے اور اس طریقے سے اس کے لیے الگ روم ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے پردہ ہے تو اس صورت میں اگر ہم مصری کرتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے بلکہ یہ چیز شریعت نے باقاعدہ ان کے لیے جائز قرار دیا ہے جی لہذا عورت کو روکنے کا حق حاصل نہیں ہے دیکھیے سوال یہ ہے کہ جو بڑے بڑے امتحانات ہیں اس کے لیے روزہ نہ رکھنا بعد میں اس کی قضا کرنا تو دیکھیے امتحان میں اگر انسان کو مان لیجیے اس کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے تو مسافر کے حکم میں ہو جائے گا جب مسافر کے حکم میں ہے وہ تو اس کے لیے باقاعدہ روزہ رکھنے کی نہ رکھنے کی رخصت ہے کوئی حرض کی بات نہیں ہے لیکن اگر آدمی اپنے گھر کے اندر رہتا ہے اور گھر ہی کے اندر تیاری کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ ایسی صورت میں تو اس کو گھر کے اندر تیاری کرنا آج کل تو لاک ڈاؤن بھی ہے اور انسان گھر کے اندر تیاری کرتا ہے باہر اس کو نہیں نکلنا رکھتا رہتا ہے تو ظاہر بات ہے یہ اس کے لیے عذر نہیں ہوگا اور اگر ایسا کوئی عذر آ جائے کہ جیسے مان لیجیے کوئی پریشانی آ گئی اچانک کوئی مصیبت آ گئی کوئی تکلیف آ گئی تو شریعت کے اندر آسانی ہے کوئی آدمی میں جسے مان لیجیے ڈوبنے لگا یا آگ لگ گئی ہے تو اس صورت میں روزہ رکھ کر کے ان کی جان بچانا مشکل ہے انسان نہیں بچا سکتا ہے تو اس کی بات الگ ہے انسان روزہ توڑ دے گا بلکہ توڑنا اس کے لیے ضروری ہوگا کیونکہ جان بچانا ضروری ہے اور بعد میں روزہ انسان رکھ سکتا ہے شریعت کے اندر آسانی ہے لیکن اگر اس طرح کی سچویشن اور صورت حال نہیں ہے انسان گھر کے اندر ہے اور گھر کے اندر صرف اس کو پڑھائی کرنا ہے اس کو جانا بھی نہیں ہے نہ کالج میں نہ یونیورسٹی میں بلکہ گھر ہی کے اندر رہنا ہے تو انسان کو چاہیے کہ روزہ نہ توڑے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اگر روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا لیکن اگر وہ تعلیم کے لیے اگزام کے لیے سفر کرتا ہے تو مسافر کے حکم میں ہوگا تو جب مسافر کے حکم میں ہے وہ اگر ایسی جگہ پر اس کا کالج یونیورسٹی ہے جو سفر کے اندر آ جاتا ہے تو اس صورت میں اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بعد میں روزے کی قضا کر لے گا کوئی مسئلہ اس کے اندر نہیں ہے جی جی بالکل بالکل جزاک اللہ خیر بالکل صحیح بات ہے جی جی جی بھائی کا سوال ہے کہ تام مسکین جو ہے تو کیا مسلمان مسکین کا ہونا ضروری ہے تو اس کا جواب یہ کہ دیکھیے اصل تو یہی ہے کہ کیونکہ جو ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہیں پہلے ان کا زیادہ حق ہے پہلے ان کا زیادہ حق ہے کہ ان کو انسان مقدم رکھے کیونکہ وہ دینی ایک تو انسان کے ناطے بھائی ہیں اور اس سے بڑا رشتہ دین کا رشتہ ہے لہذا اصل تو یہ ہے کہ دینی جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں انہی کو جو ہے انسان کھانا کھلائے انہیں کو زکوٰۃ ادا کرے یہی اصل ہے جی ہاں اور لیکن اگر کوئی انسان کسی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر نہیں ملتے ہیں مسکین مسلمان مان لیجیے تھوڑی دیر کے لیے تو اس کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے ورنہ اصل تو یہ ہے کہ جو بھی فدیہ ہے جو بھی کفارہ ہے اور اس طریقے سے اس طرح کے جو مسائل ہیں ان میں اصل مسلمانوں ہی کو مقدم کرنا ہے اور مسلمانوں کے اندر بہت سارے مسکین ہیں لہذا انسان کو پہلے مسکین مسلمان ہی کو دینا چاہیے اور اگر فرض کریں کہ کسی جگہ نہیں ملتے ہیں مسلمان تو انسان دوسری جگہ مسلمانوں کو کھلا سکتا ہے کوئی بات اس کے اندر نہیں ہے تو انسان کوشش یہ کرے کہ اپنے مسلمان بھائی کو کھلائے کیونکہ اس سے مراد وہی مسلمان ہی عام طور سے ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی مجبوری ہے کوئی مسئلہ ہے اور انسان کر دیتا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ چیز ادا ہو جائے گی لیکن بہرحال مقدم مسلمان ہی ہیں کہ انسان مسلمان کو مقدم کرے پہلے انہیں کو دیکھے اور اس علاقے میں نہیں دوسرے علاقے میں پہنچائے اور آگے پہنچائے اور جب کوشش کرنے کے باوجود بھی اگر مسلمان نہیں مل سکے تب ایسی صورت میں اگر کر لیتا ہے تو انشاءاللہ وہ ادا ہو جائے گا کیونکہ وہاں قید نہیں لگائی گئی مسکین مسلمان لیکن مطلوب وہی ہے وہ معہود ہے جی ہاں سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں عورت کیا سرما وغیرہ لگا سکتی ہے بناؤ شنگار کر سکتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے کر سکتی ہے سرما وغیرہ مرد بھی لگا سکتا ہے تیل وغیرہ لگانا مرد کے لیے خوشبو وغیرہ استعمال کرنا تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے حلال ہیں تو عورت کے لیے بھی حلال ہیں لیکن اگر یہ خدشہ عورت کے لیے کہ اس کا شوہر بھی ساتھ میں رہتا ہے اگر وہ بناؤ سنگار کرے گی زیادہ تو ممکن ہے کہ وہ کیا نام ہے اس کے اندر پڑ جائیں تو اس صورت میں احتیاط کرنا اس کے لیے بہتر ہے لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو اس صورت میں وہ کر سکتی ہے پاؤڈر وغیرہ لگانا یا کریم وغیرہ لگانا کیونکہ اس سے انسان کے روزے پر فرق نہیں پڑتا ہے آدمی بھی جیسے مان لیجیے کوئی کریم لگاتا ہے یا ہوٹ وغیرہ میں لگا لیتا ہے کوئی کریم وغیرہ یا اس طریقے سے خوشبو لگانا اور مسواک کرنا تیل لگانا آنکھ میں دوا ڈالنا کان میں دوا ڈالنا اور یہ ساری چیزیں حلال ہیں یا بیماری کے انجیکشن وغیرہ لینا ساری چیزیں شریعت کے اندر حلال ہیں کوئی حرض کی بات نہیں ہے تو یہ بھی اس کے لیے حلال ہے اللہ یہ کہ اگر یہ خدشہ ہو کہ بہت زیادہ میک اپ کرے گی تو کہیں جو ہے اس کے لیے روزہ نہ یعنی ٹوٹ جائے یعنی مرد بھی ساتھ میں رہتا ہے اور دونوں برداشت نہ کر سکیں اگر یہ صورت حال ہے تو انسان عورت کو بچنا چاہیے جی ہاں جزاک اللہ خیر آپ نے سوال کیا ہے کہ عورتیں افطاری میں کھانا بنانے میں زیادہ وقت لگا دیتی ہیں تو ان کے تعلق سے کچھ نصیحت تو دیکھیے یہی نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف فین اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور یہ رمضان کے مہینے کو آخری مہینہ سمجھیں آخری دن سمجھیں رمضان کے روزے کو اور جتنا ہو سکے اسے اللہ تعالیٰ کے دعت میں قرآن کی تلاوت میں ذکر و اذکار میں نیکی کے کاموں میں صرف کریں اور کھانے پینے کے اندر زیادہ اپنے وقت کو نہ لگائیں کھانا پینا تو انسان افطاری کے بعد بھی بنا سکتا ہے اور افطاری کے بعد بھی سحری تک باقاعدہ اللہ رب اربانی نے کھانے کو حلال قرار دیا ہے لہذا افطاری کے بعد کھانا وغیرہ بنائیں معمولی چیزیں جو افطاری کے لیے ضروری ہیں ان کو بنا لیں باقی کھانا وغیرہ بعد میں اگر بنائیں تو اور ان کے لیے زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ جو وقت ملا اس وقت کو زیادہ زیادہ نیکی کے اندر صرف کرنا چاہیے اور روزے کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں رمضان کے رمضان کی راتوں میں بھی انسان نیکی کرتا ہے ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ کہ روزے کی حالت میں دعائیں اللہ اربابن قبول فرماتا ہے تو عورتوں کو اور مردوں کو بھی زیادہ زیادہ چاہیے کہ اپنے ان اوقات کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کریں اور ہر دن کو آخری دن سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ حوصلہ انہیں کل کا دن نہ ملے لہذا زیادہ زیادہ اپنے اوقات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کی اطاعت میں صرف کرنا چاہیے اور رہا چکھنے کا جو مسئلہ ہے تو عورت چکھ سکتی ہے ضرورت کے تحت خاص طور سے اگر کسی کا شور ایسا ہے کہ اگر تھوڑا نمک زیادہ ہو گیا یا اس طریقے سے تھوڑا تیکھا زیادہ ہو گیا تو فوراً ناراض ہو جاتے ہیں اور بھوکے رہتے بھی ہیں اور جب انسان بھوکا رہتا ہے تھوڑی کمزوری زیادہ جاتی ہے اور کمزور لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہے تو اس صورت میں کہیں غصے میں آ کر کے طلاق نہ دے دے بیچاری کو تو اس صورت میں اگر وہ چکھ لیتی ہے تو کوئی حرق کی بات نہیں ہے اور لیکن وہ نگلے نہ اسے بلکہ زبان پر رکھ کر کے فوراً تھوک دے تو زبان کو اللہ نے طاقت دی ہے کہ زبان پر رکھتے ہی فوراً زبان بتا دیتی ہے کہ یہ میں یہ تیکھا ہے کڑوا ہے کھٹا ہے میٹھا کیسا ہے جیسے ناک کو اللہ نے طاقت دی ہے کہ فوراً ناک جو ہے بتا دیتی ہے کہ خوشبو ہے یا بدبودار علاقہ ہے بدبودار چیز ہے ایسے اللہ نے انگلیوں کو چمڑے کو آپ کہیں پر رکھیں گے نہ دیکھیں اسے آپ کی انگلی بتا دے گی کھردرا ہے یا سخت چیز ہے کیا ہے تو یہ ساری چیزیں جو حواس خمسہ جسے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کے اندر احساس کا مادہ رکھا ہے تو زبان کے اندر بھی اللہ نے تاثیر رکھی ہے زبان پر رکھتے ہی زبان بتا دے گی کڑوا میٹھا کھٹا تو اس کو فوراً تھوک دیں اسے نہ نکلیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کر سکتی ہیں اور ویسے بھی کر سکتی ہیں لیکن اگر مسئلہ یہ ہو کہ مرد ان کا زیادہ غصہ والا ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ کرتی ہے تو کوئی حرض کی بات نہیں ہے وہ کر سکتی ہیں جو ہے کوئی اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے جی ہاں جزاک اللہ خیر ان کے نصیحت یہی ہے کہ بھائی جو آپ کے گھر آئی ہوئی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی کسی کی بہن ہے آپ بھی اسے آپ کی دینی بہن ہے وہ آپ کی دینی بہن ہے اگر آپ کی بہن کو آپ کی بیٹی کو اطلاق دے گا تو کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی یقیناً تکلیف ہوگی تو ایسے اس کے بھی بھائی ہیں اس کے بھی بہنیں ہیں اس کے بھی ماں باپ ہیں لہذا آپ کو مرد کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کریں اور غصہ کرنا شریعت کے اندر حرام ہے ناجائز غصہ ہے یہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور کہا کہ مجھے نصیحت کر دیجیے تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ لا تغضب لا تغضب لا تغضب تین مرتبہ ہمارے نبی ان کو نصیحت فرمائی تم غصہ نہ کرو غصہ نہ کرو غصہ نہ کرو تو اس لیے جو ہے غصہ کرنا یہ ناجائز جگہوں پر حرام ہے ہمارے یہاں مسئلہ یہ کہ جہاں غصہ کرنا چاہیے وہاں ہم غصہ نہیں کرتے اگر ہماری عورت بے پردہ گھومتی ہے غیر محرم لوگوں کے ساتھ گلچھڑے اڑاتی ہے سب لوگ آپس میں ایک دسترخوان پر محرم غیر محرم کھانا کھاتے ہیں تو یہاں پر جہاں پردہ کرنے کی ضرورت ہے غصہ کرنے کی ضرورت ہے ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے ان کی عمر پندرہ پندرہ سال کی ہو گئی ہے بالغ ہو چکے ہیں دس سال زیادہ عمر ہو گئی ہے وہاں کوئی اپنے بچے کو نہیں مارتا ہے نہ کوئی غصہ کرتا ہے لیکن وہی بچہ اگر اس اسکول جانے کے لیے نہ اٹھے تو اس کو مار دیں گے یا وہی بچہ اگر پانی کا گلاس توڑ دے اس کو مار دیں گے یا اس طریقے سے کچھ معمولی نقصان کر دے اس کو مار دیں گے جبکہ شریعت نے نماز نہ پڑھنے پر مارنے کا حکم دیا ہے تو جہاں ہمیں غصہ کرنا چاہیے وہاں ہم غصہ نہیں کرتے بے پردہ ہماری بیٹیاں گھومتی ہیں لوگ عورتیں گھومتی ہیں یا خود گناہ کا کام کرتے ہیں تو وہاں پر انسان کو غصہ نہیں آتا جہاں نہیں غصہ کرنا وہاں انسان غصہ کرتا ہے تو اسی صورت میں غصہ کرنا شریعت کے اندر حرام ہے ناجائز ہے اور طلاق دینا یہ بہت بڑا جرم ہے شیطان کو سب سے زیادہ اسی بات سے خوشی ہوتی ہے جب وہ تخت بچھاتا ہے اپنا پانی کے اوپر تو اس کے ہواری مواری آتے ہیں تو اس کو اپنے قریب کرتا ہے اس کا جو چیلا میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے اور طلاق دلوا دیتا ہے اس کو اپنے قریب کرتا اور کہتا ہے کہ تم نے اچھا کام کیا اور باقی لوگوں پر توجہ نہیں دیتا دھیان نہیں دیتا ہے تو اس لیے اطلاق وغیرہ دینا یہ شریعت کے اندر انتہائی ناگزیر حالت میں یہ چیز انسان کے لیے جائز ہے جب طلاق دینے ہی میں انسان کے لیے بھلائی ہو اور طلاق دینے ہی میں دونوں کے لیے امن و سکون ہو تب یہ چیز جائز ہے ورنہ جب تک نباہ کی شکل ہو انسان کو طلاق نہیں دینا چاہیے تو غصہ کرنا شریعت کے اندر حرام ہے اور غصہ کرنے سے بہت زیادہ پریشانیاں جنم لیتی ہیں بہت زیادہ پریشانیاں انسان نے غصے میں طلاق دے دیا انسان نے عورت نے غصے میں کھلا لے لیا اور غصے میں نقصان کر دیا یا اور کچھ اور لڑائی کر لیا جھگڑا کر لیا تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں اس لیے غصے سے انسان کو بچنا ہے غصے سے انسان کو پرہیز کرنا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ جو آدمی غصے پر کنٹرول کر لیتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اختیار دے گا کہ حوروں میں سے جس کو چاہو اپنے لیے منتخب کر لو حوروں میں سے جس کو چاہو اپنے لیے منتخب کر لو تو غصے پر کنٹرول کرنا انتقام نہ لینا یہ انسان کے لیے کیا ہے بہت زیادہ ضروری ہے لہذا مرد کو بھی چاہیے غصے سے پرہیز کریں اور غصے یہ شیطانی عمل ہے اس لیے مانبی نے فرما جب غصہ آئے تو انسان جو ہے وضو کر لے ہاتھ پاؤں چہرے کو دھو لے یا جگہ چینج کر دے یا زمین پر لیٹ جائے کیونکہ زمین پر انسان کو سکون ملتا ہے جگہ چھوڑ دے وہاں سے بیٹھا ہوا کھڑا ہو جائے وہ جگہ چھوڑ دے اور جب وہ سامنے لوگ نہیں رہیں گے جن سے لڑائی ہوتی ہے تو غصہ انسان کا کم ہو جاتا ہے کنٹرول ہو جاتا ہے فوراً انسان وضو کر لے اس سے بھی انسان کو کا غصہ کم ہو جاتا ہے لہذا چاہیے رمضان میں خاص طور سے ہمیشہ کہ انسان کو چاہیے غصے سے پرہیز کرے کیونکہ غصہ صرف پریشانیاں لے کر کے آتا ہے تکلیفیں لے کر کے آتا ہے اور اس کا نتیجہ اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے اس لیے ہمیشہ انسان کو غصے سے بچنا چاہیے جی ارشاد فرمایا ہے مطلب طریقہ یہ ہے کہ انسان سے کرے اگر مطلب نہیں ہے تو حضور سے کاری کر لے اگر حضور بھی اویلیبل جزاک اللہ خیر یقیناً جو روزے کا اصل مقصد ہے وہ ہم سب نے فوت کر دیا ہے روزے کا اصل مقصد تقوا ہے جس کے لیے اللہ اقبام نے روزہ ہم پر فرض کیا ہے غریبوں کی ہمدردی ہے یتیموں کی ہمدردی ہے اور اللہ ابامین کی ایک بڑی بہت بڑی عبادت ہے جس کا مقصد ہی تقوا ہے کہ انسان تقوا اختیار کرے اور یہی اصل مقصد جس کے لیے اللہ ابامین روزے کو فرض قرار دیا ہے لہذا اس مقصد کو انسان کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے اگر انسان اس مقصد کو فوت کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے روزہ رکھنے کا کوئی مقصد نہیں ہوا اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ وہ انسان برباد ہو جائے جسے رمضان کا مہینہ ملے اور اپنے گناہوں کی مقفت نہ کروا سکے اس کے لیے تباہی اور بربادی ہو لہذا کہیں ہم ان لوگوں میں ایسے نہ بن جائیں جن کے اوپر ہمارے نبی کی بدعا ثابت آ جائے صادق آ جائے لہذا انسان کو کوشش کرنی چاہیے رمضان کا مہینہ یا کوئی بھی ہو تقوا تو انسان ایک مومن کی پہچان ہے اور تقوا ہی کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے کیونکہ تقوا نام ہی اللہ ابراہین کے حکام کو بجا لانا اور اس کے اور جو کچھ ہے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے ان تمام چیزوں ضروری اختیار کرنا اسی کا نام تقوا ہے تو یہ شعور اور یہ احساس ہمیشہ ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے بلکہ اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہے کہ رمضان ہم کھائیں گے تو روزہ ہمارا ٹوٹ جائے گا اسے انسان نہیں کھاتا ہے تو تو ایسے انسان جب گناہ کرنے جائے تو سوچے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے جیسے ہم نے نہیں کھانا کھایا کیونکہ روزہ ٹوٹ جائے گا تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے اللہ اور سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے لہذا اگر گناہ کریں گے تو ہم قیامت کے دن جواب دہ ہونا پڑے گا زمین بھی گواہی دے گی ہمارا پورا جسم گواہی دے گا تو یہ شعور اگر ہمارے اندر پیدا ہو گیا جو رمضان میں رہتا ہے کہ رمضان میں انسان خلوت میں ہے تنہائی میں تو بھی نہیں کھاتا ہے تو بھی نہیں پانی پیتا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ صرف افطاری تک رہتا ہے اور افطاری کے بعد یہ شعور ختم ہو جاتا ہے افطاری ہوتے ہی لوگ بیڑی سگریٹ پینا شروع کر دیتے اور اور دن میں گناہ بھی کرتے ہیں قیمت کرتے ہیں چغل خوری کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں رمضان کی راتوں میں بھی دنوں میں بھی تو یہ شعور صرف روزے کی حد تک رہتا ہے کہ اگر کھانا کھا لیں گے تو پھر ہمارا روزہ جو ہے ٹوٹ جائے گا جب کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو یہ شعور ہمارے ساتھ ہمیشہ ہونا چاہیے ہر پل ہونا چاہیے کیونکہ اللہ اقبام ہم کو دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا اس کے بارے میں تو یہ عجیب مقصد ہے جس کے لیے اللہ اربام نے روزے کو ہمارے پر فرض کیا ہے جہاں تک کھانے کی بات ہے پینے کی بات ہے تو جو یعنی حلال ضمن کے اندر جو چیزیں آتی ہیں اور انسان کے مقدور میں ہے انسان کی سطاعت میں ہے تو اسی صورت میں انسان اگر وہ کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن اسراف فضول خرچی سے انسان کو بچنا چاہیے اللہ نے فرمائے کہ اللہ تصرف علیہ المصرفین فضول خرچی نہ کرو فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا اور فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو بیچارے بھوکے ہیں پیاسے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں لیکن ان کو افطاری کرنے کے لیے پانی نہیں ملتا اور افطاری کرنے کے لیے ان کو جو ہے کھجور یا اس طریقے سے کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملتی تو الحمدللہ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں موجود ہیں اس پر ہمیں اللہ ابامن کا شکر ادا کرنا چاہیے لہذا انسان کو میانہ روی اختیار کرنا چاہیے میانہ روی کہ اللہ نے جو توفیق دی ہے اس میں انسان میانہ روی اختیار کرے اس میں فضول خرچی نہ ہو اور انسان بچائے لاک ڈاؤن ہے خاص طور سے اس دور میں اس ماحول میں انسان کو بعد میں پیسے کی ضرورت ہے غریبوں کو پیسے کی ضرورت ہے فقیروں کو اور دیگر لوگوں کو پیسے اور راشن کی ضرورت ہے لہذا اگر وہ احتیاط کر کے اور کنٹرول کر کے اگر وہ پیسہ غریبوں کو دے دیتا ہے کھانا لوگوں میں دے دیتا ہے تو اس کے لیے اور زیادہ عدل اور زیادہ اس کے لیے ثواب ہوگا جو کسی روزے دار کو اشتہار کراتا ہے اس کو باقاعدہ روزہ رکھنے والے کے برابر اجر اور ثواب ملتا ہے لہذا کنٹرول کرنا چاہیے فضول خرچی سے منع کرنا فضول خرچی سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ فضول خرچی سے انسان کا مال بھی برباد ہوتا ہے اور یہ اللہ سے پسند بھی نہیں کرتا ہے ایسے لوگ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں لہذا انسان کو اس سے بچنا چاہیے تو انسان اس آت بھر میانہ روی کیونکہ دین کے اندر میانہ روی ہے اور میانہ روی یہ یعنی وسطیت اور اعتدال ہر چیز کے اندر ہونا چاہیے ہر چیز کے اندر اعتدار وسطیت ہونا چاہیے تو کھانے پینے کے اندر بھی ہمیں وسطیت اختیار کرنی چاہیے اور آج ہمارے یہاں بڑی فضول خرچیاں ہوتی ہیں کھانے پینے میں افطاری کے موقع پر تو ہمیں دوسروں کا خیال رکھتے ہوئے ایسی چیزوں کی فرمائش عورتوں سے نہیں کرنا چاہیے اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ عورتیں بھی اپنے شوہروں کو سمجھائیں کہ بھائی دیکھیے یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں یہ بات کرنے کا مہینہ ہے قرآن کی تلاوت کا مہینہ ذکر و اذکار کا مہینہ ہے لہذا آپ زیادہ فرمائش نہ کریں اور اس میں عورتوں کا بھی کچھ رہتا ہے کچھ عورتیں بھی بہت زیادہ کھانے پینے والی ہوتی ہیں وہ اپنی مرضی سے بھی بناتی ہیں تو ایسا نہیں کسی مرد ہی کا قصور ہے عورتوں کی طرف سے بھی وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں عورتیں بھی اپنی طرف سے انہیں بھی وہ ساری چیزیں پسند ہوتی ہیں تو بنا لیتی ہیں جب کہ شور نہیں کہتا ہے تو دونوں کو سوچنا چاہیے اور دونوں کو زندگی بسر کرنا ہے دونوں کو گھر چلانا ہے اس لیے فضول خرچی سے بچنا چاہیے اور میانہ روی اختیار کرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ انسان یعنی بس کھجور ہی رہے اور کوئی چیز نہ رہے تو یہ بھی اللہ نے اس کو دیا ہے تو اس کے دسترخوان پر بھی اور بھی چیزیں ہونی چاہیے جب اللہ نے اسے دیا ہے اور ایسا بھی نہ ہو کہ پچاس قسم کی یا دس قسم کی غذائیں ہیں اور جو ہے دس قسم کے پکوڑے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں فضول خرچی کے زمرے کے اندر آ جاتی ہیں اس لیے انسان آنا روی اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ رب نے ساری چیزیں اسے دی ہیں ہو سکتا ہے ساری چیزیں کل اس کے پاس نہ رہیں اس لیے اس میں لوگوں کا حق ادا کرے اور لوگوں کا خیال رکھے اگر آج ہم لوگوں پر خرچ کریں گے کل لوگ ہمارے اوپر خرچ کریں گے انفق انفق علیہ تم لوگوں پر خرچ کرو گے تمہارے اوپر بھی خرچ کیا جائے گا لہذا انسان کو دوسروں کی ضرورتوں کو مقدم رکھنا چاہیے خاص طور سے وہ لوگ جو انتہائی محتاج ہیں ضرورت مند ہیں اللہ رامن ہمارے بارے میں فرمایا کن تم خیر اما او خرج الناس تم سب سے بہترین امت ہو تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہم لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے لوگوں کی اصلاح کریں ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں ان کی مدد کریں ان کا تعاون کریں ان کی ضرورتوں کو مقدم کریں اور جو اللہ نے دیا اپنے اوپر بھی خرچ کریں اور اس طریقے دوسروں پر بھی خرچ کریں اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیے نہیں کہ انسان صرف اپنے دائرے میں سمر کر کے رہ جائے اور اپنے علاوہ اپنی ذات کے علاوہ کسی کو نہ دیکھے کسی کو نہ سوچے ایسا انسان کو قطع نہیں کرنا چاہیے اللہ نے اسے نعمت دی ہے تو اس نعمت کو دوسروں تک بھی پہنچائے اور اس نعمت کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے تو سب کو میانہ روی اختیار کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور اللہ رب العم فضول خرچی سے اسراف سے ناجائز خرچ سے ناجائز تصرفات سے ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین پوری امت مسلمہ کی سارے مسلمانوں کی حفاظ فرمائے عامر رب العالمین ہمارے پاس سات منٹ یا چھ منٹ تو میں اپنے کا سوال پوچھنا چاہوں گا جس احمد صاحب ہیں سے جڑے ہوئے ہیں ان کا ہے سوال جس صاحب السلام اللہ وبرکاتہ السلام سوال یہ ہے کہ میں نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے کیا وجہ ہے کیونکہ میں نے اور کچھ سنا ہے دوسرا یہ ہے کہ جسے ہم تلاوت کر رہے ہیں تو اس میں بسم اللہ نہیں کریں گے اور بعد میں پھر پڑھیں گے تو کیا کر سکتے ہیں بسم اللہ جی بھائی کا سوال سور توبہ کے تعلق سے کہ سور توبہ کے اندر بسم اللہ کیوں نہیں ہے تو دیکھیے اس کے بہت سارے اسباب اور حکمت علماء نے بیان کی ہیں ایک بات علماء نے بیان یہ کی کہ سور انفال اور سور توبہ دونوں کا مضمون ایک ہی ہے اور دونوں گویا کہ ایک ہی طرح کی صورت ہے اس لیے مضمون کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے شروع بسم اللہ نہیں لکھا گیا ہے دوسرا لوگوں نے بیان کیا ہے کہ سورہ توبہ کے اندر نقض عہد ہے اور سب سے پہلا جو ورڈ ہے من اللہ و رسولی برات برات کہتے ہیں بیزاری کو لا تعلقی کو لہذا بیزاری اور لا تعلقی ہے لہذا اس کے تعلق سے بسم اللہ یہ مناسب نہیں ہے لہذا اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھا گیا ہے تو یہ بھی یہ دو حکمتیں اور بھی وہ ساری حکمتیں یا باتیں علماء نے بیان کی ہیں لیکن اگر انسان اس کو درمیان سے پڑھے گا ٹھیک ہے درمیان سے اگر انسان پڑھتا تو بسم اللہ پڑھے گا وہ اگر شروع کرتا ہے سورہ انفال ختم کر دیا اور اب سورہ برات پڑھنا چاہتا ہے تو بسم اللہ نہیں کرے گا وہ کیونکہ متصل پڑھ رہا ہو یا سورہ برات سے شروع کر رہا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھے گا لیکن اگر درمیان میں پڑھتا ہے کوئی سورہ ایک صفحے کے بعد آئے سے شروعات کرتا ہے تو بسم اللہ وہ پڑھے گا وہ بسم اللہ پڑھے گا جیسا کلما نے بیان کیا ہے تو شروعات میں نہیں ہے تو شروعات انسان کرے گا تو نہیں پڑھے گا یا اور اگر لیکن درمیان سے انسان پڑھے گا تو بسم اللہ کرے گا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جی ہاں جزاک اللہ خیر آپ کا سوال یہ کہ اس لوگ روزے کی حالت میں بہت زیادہ تشدد کرتے ہیں اور دھوپ میں نہیں نکلتے یا منع کرتے ہیں یا ٹیسٹ وغیرہ یا منجن وغیرہ کرنے سے منع کرتے ہیں مسواک کرنے سے منع کرتے ہیں تو دیکھیے یہ بالکل صحیح نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ اگر انسان دھوپ میں نکلے گا تو کمزور پڑ جائے گا روزہ رکھنے پر اس کے اثر پڑے گا اور نقا ہاں اچھا تھوک نکلنا ہاں جی جی جی جی تو دیکھیے تھوک نکلنا وغیرہ یہ ساری چیزیں شریعت کے اندر جائز ہیں اور اس طریقے سے مسواک کرنا سرما لگانا پانی اور نہانا یا اس طریقے سے کیا نام ہے نہر کے اندر جا کر کے پڑے رہنا کچھ دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اپنے سر کے اوپر رومال وغیرہ کو تر کر کے سر کے اوپر رکھ لیا کرتے تھے صاحب کرام رکھا کرتے تھے اور اس طریقے سے حسن بصری اور اس طریقے سے اور بہت سارے لوگوں سے آتا ہے کہ باقاعدہ نہر کے اندر سمندر جا کر کے وہ لوگ نہاتے تھے اور کافی دیر اس میں رہا کرتے تھے تو اس طریقے سے پانی کے اندر انسان اگر نہاتا ہے غسل کرتا ہے جا کر کے کافی دیر تک بیٹھا رہتا ہے یہ بھی چیزیں شریعت کے اندر جائز ہیں دین الحمد آسان ہے دین کے اندر سختی نہیں ہے اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کے جدید وسرت بالحنیفیت بالحنیفیتی سمہا میں آسان دین دے کر کے بھیجا گیا ہوں یہ شروع تو اثر الدین کے اندر آسانی کرو سختی نہ کرو تو جی جو چیزیں شریعت کے اندر حلال ہیں اس کو انسان اگر اپناتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور جہاں تک جو ہے نگلنے کی بات ہے تو انسان کی وسعت سے چیز باہر ہے انسان کے حلق کے اندر یا زبان کے اندر تھک پیدا ہوتا ہے بات کرتا تھک ہوتا ہے وہ اندر جاتا رہتا ہے انسان کے وسعت سے چیز باہر ہے لہذا اس سے انسان کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو یہ کہنا کہ نہیں تھوک نگل دی نہ نگلو اور ہمیشہ تھوک دیا کرنا کبھی کبھی تھوک ایسا ہوتا جس کو انسان نہیں نکل سکتا بلغم اس کے ساتھ ہے اور اس کو نگلے گا تو اس کو نقصان بھی کرے گا تو اس کو انسان نہ نکلے اس کو تھوک دے کیونکہ بلغم کو انسان کو باہر نکالنا ہے تو اس طریقے سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی انسان کو جو ہے متلی آتی ہے مان لیجئے اور اسی صورت میں وہ اس کے زبان سے ہمیشہ نکلتا رہتا ہے اس کو تھوکنا یہ نکلنا گوارا نہیں کرتا اس کی طبیعت اور فطرت تو اس کو نہ نکلے اس کو تھوک دے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو چیز انسان کی استطاعت اور اس کی وسعت اور اختیار میں نہیں ہے اور وہ نگل جاتا رہتا ہے یا اس کے حلق سے نیچے اترتا رہتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس سے لوگوں کو منع کرنا یہ دین کے اندر تشدد ہے اور یہ دیکھیے یہ اصل یہ نہیں ہے روزہ کہ انسان اپنے آپ کو تکلیف کے اندر ڈالے یہ اصل نہیں ہے اللہ ابرامن نے اس کے لیے روزہ نہیں فرض کیا ہے اس کے لیے اللہ ابرآمین نے کیا فرض کیا ہے اس کے لیے اللہ ابرآم نے تقوی کے لیے روزہ فرض کیا ہے تو تقوی اس سے نہیں پیدا ہوتا ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کو کرے گا جو شریعت کے اندر حلال ان کو نہیں کرے گا تو اس کے اندر تقوی آ جائے گا تقوی اس چیز کا نام نہیں ہے یہ ساری چیزیں نہ کرے اور جو ہے جھوٹ بولے غیبت کرے چغلخوری کرے یہ تو اس سے بڑا بہت بڑا جرم ہے یہ تو اس لیے یہ روزے کا مقصد نہیں ہے اسی لیے شریعت کے اندر افطاری جلدی کرنا مصنون ہے اور شہری تاخیر کرنا مصنون ہے تاخیر کرنا تاکہ انسان کو دن بھر طاقت ملے اور انسان بہت زیادہ یعنی کیا نام ہے اپنے آپ کو کمزور اور لاچار محسوس نہ کرے اس لیے مسافر کے لیے روزہ مریض کے لیے روزے کی رخصت ہے کیوں اس لیے کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے تو اسلام کے اندر بڑی آسانیاں ہیں لہذا انسان اگر کچھ ایسا کرتا ہے کہ تھوک نکلنے سے منع کرتا ہے مسواک کرنے سے منع کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں غلط کرتا ہے ہاں، مسواک کرنا ہمارے نبی کی سنت ہے آپ ہمیشہ مسواک کیا کرتے تھے آپ صحابہ کرام کے کانوں پر مسواک ہوا کرتے تھے وضو سے پہلے مسواک کرتے نماز سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے لہذا مسواک کرنا اللہ کی خوشی کا خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور اس سے انسان کے منہ کو بھی پاکیزگی ملتی ہے لہذا اس سنت کو ہمیشہ انسان کو عمل کرنا چاہیے اور ایسے ہی پیسٹ وغیرہ کرنے سے بھی انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اس سے پہلے شاید یہ سوال آیا تو میں نے جواب دیا تفصیل سے لہذا انسان کرنا چاہتا تو کرے اور ان چیزوں سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا خوشبو لگانا سینٹ لگانا یا مسواک کرنا یا سرما لگانا یا تیل لگانا نہانا سر پہ پانی ڈالنا یہ ساری چیزوں سے شریعت کے اندر نہیں منع کیا گیا ہے انسان اگر اپنے آپ کو منع کرتا ہے تو بیجا تشدد کرتا ہے جو خطان اس کے لیے جائز نہیں ہے آپ کے شکریہ کے ساتھ اور اپنے ناظرین کے شکریہ کے ساتھ پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارہ ہم سارے لوگوں کو اس رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری عبادت اخلاص عطا فرمائے اور ہمیں اپنے قریب قریب جو ہمارے مقررہ مساکین ہیں ان کا خاص خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ نبینا محمد وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ